اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم خان وادہ کے نوجوان عالم دین کو کہ جن کے والد محترم حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمت اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرستوں میں تھے ان کے بھائی قاری اسجد مدنی رحمہ اللہ ان کے بڑے بھائی کاری ارشد مدنی جو ابھی چند ماہ پہلے انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیف فرمائے اب میں اس خان وادہ کے عظیم نوجوان عالم دین اور اپنے جماعت ختم نبوت نواب شاہ کے سرپرست معاون اور محسن حضرت مولانا کاری محمد امجد مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خانوادہ کی عظیم الشان روایات کے مطابق ختم نبوت میں ختم نبوت کانفرنس میں اپنا حصہ ملائیں حضرت مولانا کاری محمد امجد مدنی صاحب الحمد للہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خير أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم آخر آخر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نامو نشا ہمارا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوہو قلم نہ ہوتا یہ محفل یہ جلسہ کن فقا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا گرامی قدر معزز قابل صدر احترام علماء کرام اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پروانوں ختم نبوت کے دیوانوں اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھ اور جمع ہونا قبول و منظور فرمائے آمین آج کے اس پروگرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ جل جلالہو امنو والہو کہ اس کائنات کے اندر وجہ کائنات میرے اور آپ کے آقا آقا مدنی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم اپنے ارادوں کا اظہار کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں نیت یہ ہے آنے کا مقصد یہ ہے غرض و آیت یہ ہے کہ مولا یہ جان بھی تیری دی ہوئی ہے مال بھی تیرا دیا ہوا ہے یہ جان ایک ہے اگر ہزاروں جانے ہوں تب بھی اللہ قربان ہے اور کم ہیں مال بھی تیرے لیے جان بھی تیرے لیے آج ہم یہاں سب جمع ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ایک جان دی ہوئی ہے اگر سو جانیں ہوتی تب بھی تیرے راستے میں قربان تھی ایک جان تھی اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان تھی سو جانیں ہوتی تب بھی کم تھی آقا مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب ہو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رسالت کے تحفظ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرنے والے ہیں اور وہ قادیانیت اور وہ مرزائیت وہ یہ بات سوچ رہی ہے کہ ہم اس بات کو توہین کو اور گستاخی کو ہضم کر لیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہمیں کوئی بھی علاج کرنے والا نہیں یاد رکھیں وہ بھی سن لیں کہ تمہارے علاج کے لیے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے یہ پروگرام حقیقت کے اندر یہ ان کے لیے شفا دوا خانہ ہے شفا خانہ ہے آؤ تم بھی اس دعا کے لیے یہاں پر جمع ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے ختم نبوت کا اقرار کر کے اس اس ملعون لعین خبیص کو کو مرزا لانت بھیجتے ہوئے اس کی ذریت پر لانت بھیجتے ہوئے اور اس کے تمام کے تمام عقائد پر لانت بھیجتے ہوئے اس دار اسلام میں داخل ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جاؤ یہ شفا خانہ ہے یہ دوا خانہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ارحم من من فی فی الارض اور کائنات کے اندر رہنے والی میری مخلوق انسانوں تم میری زمین پر رہنے والوں پر ترس کھاؤ تم ان پر رحم کھاؤ حقیقت یہ ہے ہم ان کے لیے ترس کر رہے ہیں رحم کھا رہے ہیں خدا را اپنی قبر کی منزل آسان کرو موت کے وقت اس گھاٹی کو آسان کرو جب تمہاری وقت ہوگا تمہاری جان کنی وقت ہوگا تمہارے سانس نکلنے کا وقت ہوگا اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلقین کرنے کے وقت ہوگا تمہارے درمیان کے اندر ایسا اور ایسا گویا کہ وہ کیا ہوگا کہ تم کلمہ نہیں پڑھ سکو گے تمہاری زبان گونگی بن جائے گی تمہاری موت موت بہت ہی ہوگی اور تمہارا ٹھکانہ ٹھکانہ آخری جہنم ہوگا نہ تمہاری زندگی کسی کام کی نہ آخرت کسی کام کی ہم ترس کھا رہے ہیں یہ تمہارے لیے یہ میدان سجایا ہے یہ محفل سجائی ہے ہم تم پر ترس کھانے کے لیے یہاں سب جمع ہو کر اس بات کا تمہیں بتلانا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے حال پر تس کھاتے ہوئے رحم کھاتے ہوئے اگر تم نے اپنے حال پر تس نہیں کھایا تو پھر اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے آخرکار دستر لگانا پڑتا ہے آخر کار مرہم پٹی لگانی پڑتی ہے زخم کو بڑھنے سے روکا جاتا ہے یاد یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ دیوارے اور پروانے ہاتھوں کے اندر مرہم اور پٹی لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی وقت آئے کہ ہم ان کی مرہم پٹی کریں ان کا علاج کریں ابھی حضرت جالندری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے علاج کے لیے نکلتے ہیں یہ فوراً لندن بھاگ جاتے ہیں میں نے کہا انگریز کی ضروریت ہے یہ وہی جائے گی یہ وہیں کا بیج ہے یہ وہی تخم ہے وہی سانس لے گی جا کر یہاں پر ان کا علاج نہیں ہوگا کیوں کہ یہ ملک پاکستان میرے دوستوں جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں سب سے بڑا ایک چوک ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہاں ذریت قادیانیت نہیں رہ سکتا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لندن اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروانے اور دیوانے ہیں یہ ہمارا علاج کریں گے روحانی علاج بھی ہمارے پاس ہے جسمانی علاج بھی ہمارے پاس ہے یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے تم کتنے ممتاز قادری جیسے مارو گے ہر گھر کے اندر قادری پیدا ہوگا میرے دوستو آج حکومت وقت سے بھی ہم یہ متنوع کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ٹاؤٹ بننے کی کوشش مت کرو ان کے حمایتی بننے کی کوشش مت کرو اور ان کی سر کوبی کے لیے ان کے علاج کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے ہم آپ کے ساتھ کریں گے خدا کی قسم اس ملک کی ایک ایک چپے اور ایک ایک ذرے کی حفاظت کا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں اس ملک کا پاکستان کا بچہ بچہ اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے صرف صرف وقت یہ ہے فقط مقصد یہ ہے کیوں کہ اس ملک کے اندر جب اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان جدا ہو ہندوستان بٹ کے رہے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مقصد یہی تھا یہاں پر نماز نظام مصطفیٰ جاری ہوگا قانون مصطفیٰ ہوگا قانون آئین قرآن ہوگا یہاں پر دستور قرآن ہوگا یہاں پر اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا مقصد یہی تھا یہ نہیں تھا کہ یہاں پر قادیانیت جو ہے اس کی ضروریت یہاں پر آباد ہو یہاں پر وہ پلے اور پھولے اس وقت میرے دوست بزرگوں قادیانیت تو کافر قرار دے چکی ہے لیکن وہ اب بھی اس وقت بہت ہی پھول رہی ہے اور پھل رہی ہے فکر اس بات کی ہے میرے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی ہو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہی ہو ناموز صحابہ کے ساتھ ہی ہو میرے سارے اکابرین علماء دیوبند سے وابستہ اور تعلق رکھنے والے خدا کی قسم میری اور آپ کی نسبت صرف اور صرف آقا مدنی کے ساتھ ہے میری اور آپ کی نسبت وجہ یہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھا ہے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی ہے یہ نسبت توڑنے کے لیے وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں وہ کتنی اور جو ہے محنتیں کر رہے ہیں اپنی اس کا دیانیت کو پھلا رہے ہیں اور اس کو پھل رہے ہیں اس کو کتنی یہ گویا کہ حفاظت کی جا رہی ہے کس طریقے سے اس کو آباد کیا جا رہا ہے ہر ایک جگہ پر کتنی کتنی سو سو ان کی دکانیں کتنے کتنے گھر اور مکانات ہیں ہم صرف یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ قادیانیت تو کافر ہو چکی ہے اب کوئی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو ہم نے اکابرین علماء دیوبند عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان بزرگوں کی جب تلک کے ہم ان کی معیت میں ان کی اقتدا میں قادیانیت کا بائیکاٹ نہیں کریں گے اور قادیانیت کے وہ تعلق جو ہمیں اسلام نے بتلائے ہیں اور ہمیں دین نے سمجھائے ہیں وہ تعلق جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تلک یہ قادیانیت ایسے ہی پھولتی اور پھلتی رہے گی میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو کئی خدا خانہ آستہ نہ ہو جائے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں گئی ہیں آج اس ملک کے اندر وہ پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں ان کے لیے فکر کی جائے اور ہم اپنے تمام کے تمام جہاں پر بھی دفاتر ہیں اور ہمارے مجلس تفوز ختم نبوت کے پروانے اور جیانے ہیں ان سے وابستگی کا فوراً تعلق جوڑا جائے اور ان کے ساتھ مل کر اس کام کو کیا جائے تحفظ نامو سے رسالت کے اس اسلنگ کو اس جھنڈے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہوئے تھامتے ہوئے نگل جانا چاہیے اب سونے کا وقت نہیں ہے مسلمانوں اٹھ جاؤ اب تو سونے کا وقت نہیں ہے سمجھ جاؤ مسلمانوں بہت سوئے ہو اب اٹھ جانے کا وقت آیا ہے بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا ہے مرنا بھی گرا ہے تو میرے دوست بزرگوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر رہے میری صرف حاضری آپ حضرات کے لیے ایک درد اور مندانہ فکر کا میں نے آپ حضرات کے اظہار کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے رسالت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑی تو جان کی قربانی دے دیں مال کی قربانی کا وقت آئے تو مال کی قربانی دے دیں لیکن پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا وابستگی اور تعلق اور بھائی چارگی کا کسی قسم کا بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے جہاں پر جو وقت کیسا پیش آئے فوراً ہمارے ان اکابرین سے فوراً ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے اور ان کی اقتدا اور ان کی ہدایت کے مطابق الحمدللہ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے اس ضروریت کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے جہاں سے یہ نکلے تھے انگریز کے پٹھو تھے انگریز کے بیچ تھے وہیں پر جا کر یہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ملک پاک صاف ہو جائے گا یہ ملک دھرتی الحمدللہ یہ کلمے کے لیے بنا اور اس پر کلمہ جاری ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو ناصر رہے واخر دعوان الحمدللہ